احمد صلی اللہ رسول کریم ہمارے پیارے شیخ مرشد عارف اللہ شیخر جم حضرت اقدس سید مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے قلب کو سارے عالم سے مایوس کر لو کسی سے لالچ مت کرو کسی سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھو کہ میرے بھائی کے پاس تو دو بلڈنگ ہے وہ پانچ ہزار کماتا ہے اور میری تنخواہ ایک ہزار ہے جو آپ کو دہ لوٹی اللہ نے دی ہے اس میں راضی رہو اس سے دل کو سکون رہے گا سبحان اللہ خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کابر علی اللہ میں سے ہیں انہوں نے ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کی ہے ان نہ ہوں قدر عشین صحابی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی سنت تحنیک ادا فرمائی تھی انہوں نے بصرہ سے غلام خریدا اور پوچھا ہے غلام تیرا کے نام کیا ہے اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا مالک جس نام سے چاہے پکار لے پھر فرمایا اے غلام تو کیا کھائے گا تجھے کیا کھانے کا شوق ہے کہا حضور کہیں غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ تجھے کیسا لباس پسند ہے اس نے کہا حضور غلاموں کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے مالک جو لباس پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی غلامی سکھا دی تو چند دن کا غلام اگر تو آج اپنی قیمت ادا کر دے تو چند دن کا غلام اگر اگر تو آج اپنی قیمت ادا کر دے تو آج غلامی سے نکل سکتا ہے لیکن ہم اگر سلطنت بھی دے دیں تو اللہ کی بندگی سے نہیں نکل سکتے ہم لوگ ہر وقت تجویز کرتے رہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے ہمیں اس طرح رہنا چاہیے مگر تفویض نہیں کرتے یعنی اللہ کی راضی پر رضا نہیں رہتے اللہ کی راضی پر رضا پر راضی نہیں رہتے دعا مانگنا تو جائز ہے لیکن قبول نہ ہو تو یہ نہ کہیں پیارے اللہ میاں تو ہماری سنی نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو بادشاہی اور راضی رہو فقیری پر مانگو پلاؤ بریانی شامی کباب مگر راضی رہو چٹنی روٹی پر جو وہ کھلا دے اس پر راضی رہو ایک مرتبہ حضرت والا ہمارے شیخ فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شا میرے شیخ شاہ عبدوانی پھول پوچھی رحمۃ اللہ ارہر کی دال چٹنی کھائی اس دن گھر میں کچھ نہیں تھا ایک قطرہ گھی تک نہیں تھا خالی مرچ اور ہرا دھنیا کی چٹنی تھی حضرت اس کے ہر لقمے پر کہتے تھے واہ میرے اللہ الحمد حکیم اختر مجھے تو اس دال چٹنی میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے میں نے کہا کہ حضرت ارہر کی دال میں بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں نا اس کی ان کی نسبت ہے کہ مجھے میرا مالک کھلا رہا ہے ان کے نام کا مزہ اس میں آ رہا ہے اور کہا کہ اگر اپنی اماں کھلائیں تو کیسا مزہ آتا ہے ساری دنیا کی اماں کھلائیں تو بچہ تر و تازہ نہیں ہوتا اگر اپنی اماں کھلائے تو کیسا مزہ آتا ہے ساری دنیا کی اماں کھلائے تو بچہ تر و تازہ نہیں ہوتا اگرچہ کتنا ہی عمدہ غذا ہو اپنی ماں اگر سوکھی روٹی بھی کھلا دے بچہ موٹا ہو جاتا ہے تو میرا مالک مجھے کھلا رہا ہے میں نے کہا حضرت وہ کیسے فرمایا دیکھو میرے اس ہاتھ میں ان کا ہاتھ چھپا ہوا ہے اس ہاتھ کو طاقت کس نے دی ہے اور فالج گر جائے تو یہ ہاتھ میرے منہ تک آ سکتا ہے لہٰذا ان کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہے ہیں اس وقت یہ کھانا آسمان سے آیا ہے اس کی دلیل قرآن پاک کی آیا تھے رزق میرا رزق آسمان سے آیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے دال چٹنی آسمان سے بھیجی دوستوں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ دین کیا چیز ہے اچھا عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوستوں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کیونکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھنا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ دین کیا چیز ہے سبحان اللہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا اللہ کا راستہ ان یعنی نفس کا مقابلہ یوں تو بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے تو خدا کا راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے اور کہ سجدے میں بھی مزہ آتا ہے تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے اللہ کہنے میں بھی مزہ آتا ہے معرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے میرے تمام بال شہد کے دریا ہو گئے نام اونچوں بر زبان می روت ہر بنے منہ از اصل جوئے شود جب اللہ کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے جتنے بال ہیں شب شہد کا دریا ہو جاتے ہیں اور ہاں، مولانا سے استدلال فرماتے ہیں اے دل ان شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازت اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے یا جس نے اس مٹھاس کو پیدا کیا ہے جو خالق شکر ہے خالق شہد ہے خالق سیب اور انگور ہے اس لیے کہتا ہوں دوستوں کچھ دن اللہ کا نام لے کر تو دیکھو میں گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرو کیونکہ اگر اترے شمامہ اور امبر لگایا ہوا ہے جسم سے پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے تو کی خوشبو پھیلے گی